الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنا كأحد من النساء إن اتقيت النار فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا حضرات محترم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس جو سب سے قیمتی اہم اور مقدس چیز ہے جس پہ ہر مسلمان فخر کرتا ہے اس کا نام ایمان ہے جس انسان کے سینے کو اللہ رب العزت نے ایمان سے خالی رکھا ہوا ہے ایمان کے پودے نے اس کے دل میں جڑوں کو نہیں پکڑا تو اللہ کی نظروں میں لوگوں کی نظروں میں تو بظاہر وہ خوبصورت چلتا پھرتا انسان ہے وہ معاشرے کی کسی اکائی کا ایک اہم رکن ہے وہ ایک خاندان کا سربراہ یا ایک فرد ہے لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے حالانکہ وہ دو ہاتھ بھی رکھتا ہے اس کے پاس پاؤں بھی ہے سوچنے کے لیے دماغ بھی ہے موجود ہے دنیا کے کاروباروں میں بڑا فعال بھی ہے لوگ اس کے انداز سے انداز کو دیکھ کے اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جس چیز سے ایک جانور انسان بنتا ہے جس چیز سے میری نظروں میں باعزت انسان ٹہرتا ہے اس کے پاس وہ گوہر ہی نہیں اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں تو مجھے اس سے کیا غرض کہ یہ دنیا میں کتنے بڑے منصب پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا اس کے ہاتھوں سے معاملات کتنے ہی سلجھتے یا الجھتے کیوں نہیں جس کے پاس ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے میرے عزیز بھائیوں اگر کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو تو چاہے وہ کتنا ہی بد عمل کیوں نہیں وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کی بات کو اس سے جھگڑا کرے گا کہ تو مجھ سے ایمان چھیننے والا کون ہوتا ہے لیکن شیطان اور اس کی ضروریت اس کی اولاد اس کے پرور کا لوگ جو ہے وہ ایسا انداز ایسا طرز کی طرف کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے ہیں لوگوں میں ایسے امور داخل کرتے ہیں اگر وہ کسی انسان میں وہ امر داخل ہو جائے وہ معاملے کو اکسپٹ کر لے اس معاملے کو اپنے گھر میں لاگو کر لے تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اسی لیے جو شیطان ہے اس کی ضروریت ہے اس کے ماننے والے ہیں بے حیائیوں کو پھیلانے والے ہیں وہ کسی کو یہ تو نہیں کہتے تم ایمان کو چھوڑ دو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ رکھو لیکن حیا کو چھوڑ دو لیکن اگر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس انسان میں حیا نہیں اس انسان میں ایمان نہیں ہے تو ہمیں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو کیونکہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یہ ایک شیطان کے وسواس ہے اس کی خوبصورت ہے اس کی اور کی ہیں جو اس کی ضروریت اس کی اولاد اس کے ماننے والے چاہے انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے دنیا میں لوگوں سے ایمان کو چھیننے کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا حد کنڈا یہ ہے کہ ایمانداروں سے اہل اسلام سے اللہ کو ماننے والے اس کے رسول کے برداروں سے سب سے پہلے حیا کو چھین لیا جائے پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے انبیاء سے ایک بات چلی آ رہی ہے اس میں کبھی بھی کوئی رد بدل نہیں ہوا اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ تک جتنے انبیاء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کس بات پہ ازالم تستحی فسنا معاشی جب کسی بندے میں حیا نہ رہے اس کی نظروں میں اللہ کا لحاظ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے ان کی بات کی اہمیت نہ رہے اللہ کی دی ہوئی کی طرف وہ تمسکر کی نظر دیکھے اور اللہ کے ڈر کا شایدہ تک اس کے پاس موجود نہ ہو تو ایسا بے حیا انسان لوگوں سے کیسے حیا کر سکتا ہے تو سارے انبیاء کی یہ متفق کا بات ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم فسنا ما شوتا جب کسی میں حیا نہ رہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا پھر اس سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے بے حیا انسان اسے جسے اللہ کی حیا نہ رہے وہ بات کی حیا کیسے کرے گا جسے اپنے رسول کی شرم نہیں ہے وہ اپنی ماں کے تقدس کا کیا خیال رکھے گا جسے اپنے رب کے احکامات کے متعلق کوئی شرم نہ آئے وہ اپنی بہن اور بیٹی کی عزت کیا کرے گا اور یہ تو مقدس رشتے ہیں وہ ایک مسلمان کے ساتھ تعلق کیسے کرے گا مسلمان ایماندار تب تک ایماندار ہے تب تک وہ مسلمان ہے تب تک وہ اس چھتری کے نیچے ہے جو اللہ کی رحمت اور ایمان کی چھتری ہے جب تک اس کے اندر حیا موجود ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات ہمیں ہمیں بتلائے نصیحتیں فرمائی میں وہ ساری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے ہم سے ایمان چھیننے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری مسلم دونوں صحیح حیل میں یہ حدیث موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المان سبعون او بزعون و ستون ایمان جو ہے اس کی ستر یا ساٹھ شاخیں ہیں اس کو ساٹھ یا ستر حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے سب سے ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین قسم کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بہترین شعبہ سب سے بہترین شاہ انسان کا عقیدہ اللہ کی وحدانیت پہ ہو رب اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے کوئی انسان اس کی کسی قوت میں دخیل نہیں ہے کوئی انسان اس کے فیصلے میں رد بدل کا اختیار نہیں رکھتا اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتا ایمان کی سب سے عظیم صفت یہ ہے اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک ایماندار اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ ایک روڈ پہ راہ گزر پہ ازا والی چیز پڑی ہوئی ہے اس کا ایمان اسے مجبور کرے کہ مجھ سے بعد نفا کہنے آنے والا کوئی مسلمان اس کی عذیت میں مبتلا ہو کے کسی بیماری اس تکلیف یا چوٹ نہ اسے لگ جائے مجھے چاہیے کہ میں فوراً اس ازا والی چیز کو ہٹا دوں کہ میرے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف نہ ہو یہ ایمان کی سب سے چھوٹی قسم ہے نہیں کرتی بلکہ میں خود کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں کہ اسے اس کا چھلکا پھینک دیا مجھ سے بعد آنے والے انسان کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے اس کی ٹان یا بازو ہے اس کے معاملات کتنے ہی بگڑتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ ایمان کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ستر شاخیں ہیں سب سے بڑی انسان کے پاس عقیدہ توحید اور سب سے کم مسلمانوں کی خیر خواہی کہ رستے کے اندر کوئی ایزا والی چیز بھی ہو تو اسے بھی ہٹا دینا یہ فرمایا یہ پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا ولحیا حیا المان حقیقت حیا ہی ایمان ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے وہ ماں ہے یا بیٹی ہے وہ باپ ہے یا اولاد ہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے اگر اس کے پاس ایمان ہے اگر اس کے پاس آیا ہے تو سمجھ لے ایمان کی دولت بھی اس کے پاس ہے اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر یقین مانی اللہ کی نظروں میں وہ بے حیا انسان کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا نو پارا ہے آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَحْنَا لِجَحَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آي لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أذل اللہ فرماتا ہے اکثر جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں اللہ کیا قصور کیا ہے کیا سبب ہے کہ اللہ تو ان پہ اتنا ناراض کیوں ہے تو نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ تو پیدا ہی جلنے کے لیے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے لہم قلوب میں نے دل دیا تھا سمجھنے کے لیے سمجھتے نہیں آئن میں نے آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو حق کو پڑھو اس کو سمجھو اس کو پہچانو اپنی زندگی پر اسے لاگو کرو کون سا مسلمان ہے جسے معلوم نہیں کہ قرآن حق ہے کون سا مسلمان ہے جسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بار شخصیت ہے آپ کی زبان متحرہ سے ایک بھی کلمہ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کی وحی کے بغیر ہو میں ان کو ہوا اور اگر میں آپ کی زبان سے نکلتے ہوئے کلمات کا تمسخر اڑاؤں اللہ کی کتاب کے احکامات کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رجوع کرو یہ میرے معاش کے خلاف ہے جو قرآن کہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ میری حیثیت کیا رہ جاتی ہے اللہ کے سامنے آپ دنیا کی بات لے لیں آپ کا ایک مقدس بھائی ہے آپ ان میں پیار کرتے ہیں ایک ماں اور باپ کے وطن سے دنیا میں آئے ہیں اگر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک بھائی پہ اترتے اوپر عدالت میں اس کے خلاف دعوی دائر کر دیتا ہے ساری دنیا نام کام کرے گی کہ تیرے باپ کا بیٹا تھا تیری ماں کے وطن سے آیا تھا تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے اس کے خلاف عدالت میں دعوی دائر کر دیا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف دعوے دائر, دائر کرے تو پھر اپنے اسلام کی باتیں کرو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا رکھ جاتا ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقبل منه ان يكفروا به کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ساری حق ہے لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے جب معیشت میں جب نظام میں لاگو کرنے کی بات آتی ہے تو یریدون دوں نہیں پہ ہاقم پھر قرآن انہیں پسماندہ لگتا ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان پرانا لگتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جدید زمانہ ہے اب جدت چاہیے ہمیں روشن خیال بننا ہے اپنے آپ کو بروڈ مائنڈ بنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے تو ہوتی رہے قرآن کی محالفت ہوتی ہے تو کوئی غرض نہیں ہمیں یہ ہے یریدون الطاغوت یہ طاغوت شیطان جو ہے وہ امریکہ کی صورت میں ہے وہ برطانیہ اور فرانس کی صورت میں ہے وہ روس یا کسی اور طاقت کی صورت میں ہے ہم اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی کیا بات ہے زبان سے نہ کہیں لیکن حقیقتاً ہمارے ارادے اسی طرح کے ہیں ہماری حکومتوں کا ارباب اختیار کا انداز یہی ہے ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی طلب کرنی چاہیے کہ ہم پہ ایک ایسا کمینہ اور ذلیل انسان مسلط کر دیا گیا کہ جس کی فطرت ہی یہودیوں کی طرح ہے جو ہر بات میں اللہ کی مخالفت کر کے خوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ فخر کرتا ہے یہ یہودیوں کی فطرت تھی جو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دان دینے کے بجائے دنیا کے تاغوتوں کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اگر مکر میں دیکھا جائے تو یہ ہندوؤں سے زیادہ بد ہے کہ جو ہر بات میں مکر کرتے ہیں ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ہمیشہ اس کے خلاف کرتے ہیں اور اسی شخص میں اس ملک کے پاس میں کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے ہمارے بیٹوں کے کردار بچ جائے ہمارے اندر یہی ہندوؤں اور سکھوں کے عقائد داخل نہ ہو جائے ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے ہم وہاں دین اسلام کو رائج کریں گے کلمہ طیبہ کی پیاری چھتری کے نیچے بیٹھیں گے لیکن یہاں ہوا کیا پہلے دن سے لے کر آج تک ایک سے ایک بڑا تجوس آتا رہا تو ساری کی سارے حکمرانوں کی کوشش یہی ہوتی رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں آج بھی یہی دعوت ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو حجاب نہیں دے سکتا حجاب حیا کی ضد ہے حجاب کا اتارنا حیا کا اتارنا ہے اللہ رب العزت نے جس کا نام ہی عورت بنایا عورت کا میں مانا دیکھے اس کا مانا ہی پردہ چھپائی ہوئی چھپی ہوئی چیز جس کا ظاہر کرنا دوست ہی نہیں ہے اور یہ اسے ننگا کر کے باہر لائے اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی کی آل ہوں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کہ بعض اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو اپنے باپوں کے سفید دامنوں پہ داغ لگا کے ان کے چہرے اور دامن داغدار کر دیتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی کو یہ حکم نہیں تھا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے گھر والوں کے متعلق جو کہا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ حیا جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کہا کے ماننے والوں نے پھر اس پہ عمل کیسے کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا قرآن حیا اور ایمان یہ دو جرم بہنی ہیں یہ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں آپ نے پھر شاید فرمایا جمی یہ ایک دوسرے کے اندر جمع ہے ملی ہوئی ہے روفی حد جس نے دونوں میں سے ایک کو چھوڑا دوسری اپنے آپ اس کے پاس سے چلی جائے گی اگر ایک کو چھوڑو گے یعنی حیا کو انسان چھوڑ دے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے کسی کی جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ اس انسان کی بات ہے جن کی زبان متحرہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اور اگر میں ان کی ذات متحرہ کو جھوٹ مانوں تو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من کزر علی متعمدن من النار جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا مجھ پہ تحمت لگائی میں نے وہ بات نہیں کہی اس نے میری طرف منسوب کر دی وہ خبیص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانا جہنم بنا لیا میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کے سامنے یہ سب کچھ حارض کر رہا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ رسول اللہ نے وہ فرمایا نہ ہو میں آپ کی طرف وہ بات منسوب کروں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری کے درجے کی احادیث ہے اس میں امام حاکم اپنی حدیث میں یہ کتاب لائے ہیں یہ حدیث لائے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایمان دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کو کسی نے چھوڑا تو دوسری بھی ہاتھ سے نکل جائے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا صحیح بخاری میں روایت ہے الحیا اللہ بخیر جس انسان کے پاس حیا ہے نا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا خیر کے علاوہ ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے جس کے پاس کی دولت موجود ہے جسے اللہ نے یہ باہر نصیب کیا ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی اللہ بخیر اس کے پاس خیر کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں آئے گی کیا مطلب ہمیشہ شر سے بچے گا برائی سے نہیں چھیلے گی ہم جن برائیوں میں جن قباحتوں میں جن خباستوں میں مبتلا ہو کے ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں میں اپنی بیٹیوں میں بہنوں میں ماؤں میں اپنے باپوں اور اولادوں میں حیا پیدا کر لو نہ یا اللہ خیر تمہیں خیر کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا دنیا خیر ہی خیر ہے اس انسان کے لیے اللہ ہمارا نصیبہ بھی ایسا فرما دے دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد جس نے حیا کو اپنایا اس نے ہر قسم کی خیر کو اپنا دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا حیا ایمان سے ہے یہ اس کا جز ہے ول ایمان بل جن ایمان جو ہے انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے ون من الجفائی جفا کہتے ہیں سرکشی کو بغاوت کو بے حیائی جو ہے یہ بغاوت اور سرکشی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من النار سرکشی اور بغاوت یہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے اللہ باللہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کی جفا ہر قسم کی بغاوت و سرکشی سے جن لوگوں نے یہ باتیں سنی جن کے دل پہ یقین تھا کہ اللہ بھی سچا ہے اس کے رسول بھی سچے ہیں ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی سچی ہیں تو ان کی زندگی میں تبدیلیاں کیسی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے ایک جنگ کے اندر ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا اس عورت کو اپنے بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو بیٹے کی خبر لینے کے لیے گھر سے نکلی یہ غالباً احد کی بات ہے تو اس نے اپنے آپ کو اس طرح لپیٹا ہوا تھا بالکل ہر طرح کے حجاب لے کے باہر نکلی ایک شخص سے پوچھا اپنے بیٹے کے حالات کے متعلق میرا فلاں بیٹا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ جب اس نے اس شہید کی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو تاجب سے کیسے لگا یا جب کیسی عجیب بات ہے اس کا جان بیٹا شہید ہو گیا کفار نے اس کی لاش کا مسئلہ کر دیا اور اسے آج بھی یہ ساری باتیں اتنی اہم لگتی ہے کہ اپنے آپ کے نقاب میں لے کے آئی ہوئی ہے تو اس عورت نے جواب دیا میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں اپنے بھائی اور بیٹوں سے کہتا ہوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں اس ماں نے جواب دیا اولاد کا چلے جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے من ان فی حیائن رجل اے آدمی مجھے اولاد جانے کا اتنا دکھ نہیں مجھے حیا جانے کا زیادہ دکھ ہے ایک دوسری جگہ کہا اے انسان تو نے یہ باتیں کیسے سوچ لی میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری میرا بیٹا شہید ہوا ہے میں نے اپنی حیا کو شہید نہیں کروایا میری حیا ابھی زندہ ہے وہ باقی ہے میں اس کو کبھی قربان نہیں کر سکتی اور آج مسلمانوں کے ملک کا صدر بے حیائی کی حدود کو عبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیائی کا درخت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ اگر تمہیں ترقی چاہیے تو بے حیا بن جاؤ تو پھر ناؤز اللہ ہم سمجھیں کہ اللہ اور اس کا رسول جھوٹ بولتا ہے یہ خبیص سچا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرا رب سچا ہے رسول سچا ہے اس کی کلام سچی ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خدیث کی زبان سے جو نکلتا ہے یہ شیطان کی باتیں ہیں ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے فرمائیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ مخالفت میں آگے بڑھ گیا ہے مجھے کوئی سیاسی عزائم نہیں اگر یہ مر جاتا ہے اگر یہ اتر جاتا ہے تو پھر بھی مجھے کوئی غرض نہیں کون آتا ہے میری تو ہر آن یہ دعا ہے کہ اللہ جس طرح یہ ملک پاک تو نے دیا ہے اے اللہ ہمیں اچھا حکمران بھی دے دے جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا ہو جو مسلمانوں کے معاملات کا معامل و مددگار ہو مجھے اس سے آگے کوئی غرض نہیں ہے آپ سنیں بائیس ماں پارا ہے دنیا کا سب سے عظیم گھرانہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی گھر نہ آیا ہے نہ آئے گا اللہ کے نبی سب سے عظیم انسان آپ کے اہل بیت دنیا کے سارے گھر والوں سے بہتر اہل بیت اللہ ان گھر والوں کو مخاطب کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں کانفیڈنٹ ہیں وہ بڑی اعتماد والی ہیں ہمیں ان پہ اعتماد ہے اس لیے ہم نے اجازت مرحمت فرمائی ہوئی ہے لوگوں اللہ کے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو اللہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو مخاطب کرتا ہے بائیسواں پارا آیت نمبر ایک سے پڑھنا شروع ہو جائے ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما جو تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ قُلْنَا اے نبی کی گھر والی ہو اے نبی کی بیوی ہو اے نبی کی بیٹی ہو رسولی جو تم میں سے فرما بردار بنے گی کس کی اللہ اور اس کے رسول کی وقت اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے جاؤ ترقی چاہیے مسلمانوں کو پیسے کی ضرورت ہے ان کی معیشت کی بہتری کی ضرورت ہے اس لیے تم سب اپنے حجابوں کو اتارو مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلی جاؤ تاکہ تمہارے ملک ترقی کر جائے یہ اس وقت کی بات ہے جب کھانے کے لیے ایک ٹائم ملتا تھا تو دوسرے ٹائم چولہا نہیں جلتا تھا جب معاش کی اتنی تنگ تنگی نہیں تھی جب مسلمانوں کے حاصل نہیں دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ساری انسانیت کے حاکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اگر معاش کے لیے یہ حجاب اتارنا ضروری تھا اگر ملک کی ترقی کے لیے ان خواتین کا بے حیا بننا ضروری تھا تو پھر اللہ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا اللہ نے تو کہا کہ حیا تم اللہ بخیر خیر کے علاوہ حیا کچھ نہیں لاتی حیا کے ساتھ خیریں ملتی یہ کہتے ہیں بے حیائی سے خیر ملتی اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں سے کہا وقت وتعمل صالحا وتعمل سالحن تمہیں نیک کام کرنے ہوں گے کی فرما برداری کرنی ہے اور نیک کام کرنے تو اگر ایسا کرو کہ اجرا ہے مرہ قریب میں دوسروں سے دگنا اجر دوں گا کیونکہ دیکھے نا جو شہزادے ہوتے ہیں اچھے گھروں میں اولادیں پلتی ہیں لوگ جن کے ناچ نخرے اٹھاتے ہیں لوگ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے خاندان کی وجہ سے ان کے علم و فضل کی وجہ سے ان کی بادشاہ یا منصب کی وجہ سے عموماً ان کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں سے کہا پہلی آیت اکیسویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا اگر فرمانی کرو گے تو دگنا عذاب بھی دوں گا یا نساء النبی نبیشن نبی کی بیویوں اور بیٹیوں تمہارا رب تمہیں کہتا ہے اگر تم میں سے کسی نے حیا کو چھوڑا فحاشی کا رستہ اختیار کیا میں دوسروں سے دگنا تمہیں عذاب کروں گا وکان ذالک علی اللہ 21واں پارہ اس کی آخری آیت اپنے گھروں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہو اٹھا کے ضرور دیکھتا اگر نبی کی گھر والیاں بھی یعنی بے حیائی کا انتخاب کرے اگر حیا کو چھوڑ دے تو اللہ وارننگ دیتا ہے یذعف لہ العذاب ذعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور اللہ کو یہ بات بڑی آسان ہے کوئی اللہ کو نہیں باز رکھ سکتا کہ تو کیا کر رہا ہے اللہ کہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اللہ یہ چاہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن اللہ کہتا ہے میں دگنا اجر دوں گا اسے وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ کہتا ہے رزق میرے پاس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا جو نیک عمل کرے گا اللہ کہتا ہے میں عزت والی روزی اسے دوں گا اگر ہمیں عزت والی روزی چاہیے تو اللہ کہتا ہے وہ بھی میں اسی رستے پہ دوں گا پھر بیٹیوں کو بازاروں میں نکال کے روزی نہیں ان کو باحیا اور باحجاب بنا کے اللہ تمہیں عزت والی روزیاں دے گا اللہ رب العزت سچا اس کی کلام سچی اس کی بات سچی ومن اصدق من اللہ اللہ سے کون ہے جو سچی بات کرے ومن اوفا من اللہ اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے اگر اللہ رب العزت سچا ہے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے عزت والی روزیاں بنا کے رکھی ہیں اگر تم ایسا کرو گی یا نساء النبی دیکھیں ڈائریکٹ مخاطب ہے اے نبی کی بیویوں یا نساء النبی النساء میں نے تم جیسی اور کو کوئی نہیں بنائی تم سب سے بہتر ہو سب سے بہترین خواتین کو مخاطب اللہ ہے جن کے کردار میں بھی کوئی شک نہیں اگر میری ماں عائشہ کے اوپر بہتان لگا تھا تو گواہی کوئی نہیں تھی منافقوں کافروں یہودیوں نے بڑا آسمان سر پہ اٹھایا تھا تو میرے رب نے آج پہ بیٹھے ہوئے میری اس پاک باز ماں کی گواہی دے کے کہا تھا ہاگا بختان عظیم میرے نبی کی بیوی پاک ہے اس کو بختان عظیم لگایا گیا ہے یہ بد کردار نہیں ہے ان پاک باز خواتین کو اللہ مخاطب کرتا ہے کہ جن کے کردار کی کہیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے اللہ انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے یا نسان من النساء اے نبی کی بیویوں کے گھر والیوں نے خواتین میں تم جیسی خاتون کوئی نہیں بنائی ان تقریباً نہ اللہ سے ڈرتی رہنا یہ بھی بے حیائی کی ضد ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ بے حیا نہیں ہوگا وہ بے حجاب نہیں ہوگا وہ اگر ماں ہے تو اپنے تقدس کا خیال رکھے گی اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی عظمت کا پاسداری کرے گی اگر وہ بہن ہے تو اپنے بھائی کے دامن پہ داغ نہیں لگائے گی ان سے ڈرتی رہنا فلا بالقول فلاں مالی کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہ کرنا اب دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے متعلق اللہ نے فرمایا تمہاری مائیں ہیں وہ اور نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ نے انہیں ماں کا درجہ دیا ہے اور وہ ماں جو ہے ہماری ماں ماں کے متعلق انسان تو برا نہیں سوچ سکتا جانور کی بات نہیں کرتی چاہے اس کی چار ٹانگیں ہیں یا دو ہیں انسان ماں کے متعلق غلط نہیں سوچ سکتا جب وہ انسانیت سے گرے گا جب اس کے ذہن میں جانا جیسی کمیون بھی ہوگی تو پھر جو مرضی سوچے اللہ نے ان ماؤں سے کہا فلا تخذہ نبل کو تمہارے پاس تمہارے بیٹے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں کبھی میری ماں عائشہ کے پاس کبھی ام المومنین حفصہ کے پاس کبھی ام المومنین زینب کے پاس کبھی کسی ماں کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ نے کہا فلا تفرہ نبل کسی سے لڑو لہجے میں بات نہ کرنا جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میری طرف مام مائل ہے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہم ریسپشن پہ اپنی بیٹی یا بہو یا ماں یا بہن کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اگر اس کی اپنی نہیں تو وہ یہ سوچے کہ اس کی بیٹی جیسی ہی تو بیٹی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹی کو بیچ کے ہم تھوڑے سے مال اکٹھا کر لیں گے کتنی سوچ عجیب ہے بیٹیاں بہنیں مائیں یہ تو اتنی مقدس چیزیں ہیں انہیں ایسے کاموں کے لیے تو نہیں رکھا ہوتا اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا فلا تخزان بالکل کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا ایک ما الدی فلقل دی ماس جس کے دل میں بیماری ہے جو اپنے دل میں پہلے ہی اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میری طرف مائل ہے اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسرا سمجھو کہ جھڑکیاں دے رہی ہیں وقل نہ قول معروف معروف طریقے سے معروف طریقے سے بات کرنی ہے فیت معلبی وقل نہ کولم معروفہ آگے فرمایا نہ کی تمہارا مقام گزار نہیں ہے فیکٹریوں میں جاب نہیں ہے اپنی قیمتوں کو وصول کرنا نہیں ہے اپنے ہجاروں کو اتارنا نہیں ہے اللہ کہتا ہے وہ کرنا تھی گیوں کننا تمہارا مقام گھر ہے تم گھر کی مالکہ ہو تم ان اتنے بیٹوں اور بیٹیوں کی سردار ہو تم اتنے بھائیوں کی تمناؤں کی محبت ہو بہن باپ چچا اور ماما کی مثبت بیٹی ہو تمہارے لیے تو دنیا کے سارے انسان جو ہیں اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ عزت سے اپنا وقت گزارے میری بہن جو ہے اس کی ناموش محفوظ رہ جائے میری بیٹی جو ہے اس کی قسمت اچھی ہو جائے لوگوں سارے لوگ تو اسی یہ مسلمانوں کی بات ہے جانوروں کی بات نہیں ہے مسلمان کی تو سوچ ہی ہر وقت یہ ہے حسرت اور افسوس کرتی ہے اپنی زندگی پہ وہ جن کی نقالی کر کے ہم سب کچھ اتار رہے ہیں جو دنیا کے میگزین خواتین کے میگزین اٹھا کے دیکھو یورپ کے امریکہ کے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے جب وہ مسلمان خواتین کو اپنے گھر میں اتنی باعزت طریقے سے رہتے ہوئے دیکھتی ہے تو روتے ساری ساری بات آنسو بہاتی ہے کاش ہم بھی ان جیسی کسی کی ماں ہوتی کاش ہم کسی مسلمان کی بہن ہوتی کاش کسی باپ جو لوگ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کی ساتھی خواتین کہتی ہیں ہمیں رشک آتا ہے تمہاری زندگی پہ کہ تم اپنی ماں بہن اور بیٹی کے لیے اتنے اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ بے حیا انسان دعوت دیتا ہے بیٹیوں کو بیچنا کنجروں کا کام ہے یہ انسانوں کا وطیرہ نہیں ہے ہماری بیٹیاں ان کی عصمتیں ان کے معاملات ہم اللہ سے انتجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کا محافظ بننا جب یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو پھر یہ سوچ لینا کہ بیٹی کو بھی کام پہ بھیج دیں جب تک اللہ نے ہمت دی ہے تو کوشش کرنا ہمارے ان ہاتھوں سے مشقت میں کمایا ہوا حدیث کے حلال میری بیٹی کے میری بہن کے میری ماں کے پیٹ میں جائے کہا بکر نفی کن اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام گر ہے سیرگاہیں ریسپشن اس کے کاؤنٹر مختلف دفاتر فیکٹریوں میں جا کے بندوں کے ساتھ کام کرنا یہ تمہارا کام نہیں وکر نفیب یوتی کون اگر قرآن سچا ہے تو اللہ کی کلام سچی ہے تو اللہ کی بات بھی سچی ہے وکر فی یوتی کننا اپنے گھروں میں ٹکے رہنا بلا تبرج ن تبرج الجاہلیت اگر کسی کام کے لیے باہر جانا بھی پڑے تو جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے نہ نکلنا جہلیت کی زیب و زینت کیا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتی گلے کا ہار نظر آتا اگر یہ جہلیت کی زینت ہے تو مجھے بتا نکلے پہن کے اور کندھوں تک بازو کاٹ کے اور پتلے سے پتلا کپڑا پہن کے اپنی جسم کو نمائش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے یہ کہاں کی روشن خیالی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے روتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں مراج کی رات اپنی امت کے بدکاروں کو بھی دیکھا اپنی امت کے گناگاروں کو آپ کے مختلف مقامات پہ جلتے ہوئے دیکھا لیکن میں اپنی امت کے دو گروہوں کو ابھی تک نہیں دیکھا جن کی صفات یہ ہے جو مرد ہیں اللہ انہیں منصب دے گا اور ان وہ اپنے مناسب کو صرف لوگوں کو مارنے کے لیے ظلم و ستم کے لیے استعمال کریں گے اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے سب سے برا عذاب انہیں ہوگا اور ایک خواتین کی جماعت ہے کافیاتن آریاتن انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن پورا کا پورا جسم ان کا ننگا نظر آئے گا یہ بھی اللہ کے نزید نزدیک بدترین خواتین ہیں اگر کسی کام سے باہر نکلنا بھی پڑے ولا تبرج الجاہلیت الاولى جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے نہ نکلنا واقم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا نماز کو پڑھنا کیونکہ یہ نماز ان نسلا کا تنخا انلفخش بن کر یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے انسان ایک دفعہ بے حیائی کرے گا دوسری دفعہ کرے گا پھر نماز پڑھے گا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ ایک طرف اللہ سے معافیاں مانتا ہے جا کے پھر اسی آلودگی میں گرتا ہے تو کیا ہے کیا کر رہا ہے تو پھر یا تو نماز چھوڑ دے گا یا برائی چھوڑ دے گا اے اللہ تو ہم سے برائی کو چھڑوا دینا اے اللہ ہم پوری زندگی نماز کے تاریخ نہ بن سکے اے اللہ اسی پہ زندہ رکھنا اور اسی پہ موت نصیب فرمانا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِمْنَ السَّلَاةِ وَآتِينَ الزَّكَاةِ وَأَتِحْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بننا انما يريد اللہ اللہ تمہیں قید کرنا مقصود نہیں ہے انما يريد اللہ مکس گیدرنگ کرنا مرد و خواتین کی مخلوط مجلسیں قائم کرنا یہ برائی بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں میں اگر تمہیں بچاتا ہوں تو میرا ارادہ تمہیں عذیت میں مبتلا کرنا نہیں انما يريد اللہ اللہ تمہارے رب کا ارادہ یہ ہے لیوز ہی بان کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے ایک بیٹی پاک اور صاف کر دے ایک بہن جو ہے وہ با عظمت کر دے ایک ماں کو مقدس بنا دے انما ان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تمہیں بالکل پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے ایک ماں کے پاس ایک بیوی کے پاس ایک بیٹی کے پاس ایک بہن کے پاس سب سے اس مقدس جو ہے جو گوہر ہے جو سب سے بڑی امانت ہے وہ اس کی اسمت ہے لوگ سونے چاندی لٹا دیتے ہیں اپنی جان لٹا کے بھی اسمت کا گوہر ضائع نہیں ہونے دیتے یہ سب سے بڑی اسمت یہ ہے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے اللہ انہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے وز کرنا کی بھویو کی کننا تمہارے گھروں میں جو اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے اسے پڑھو اس سے نصیحت پکڑو من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیات اور محمد الرسول اللہ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 کو بس صادقین سادقات سچ بولنے والے مردوں کو سچ بولنے والی عورتوں کو مصیبتوں میں صبر کرنے والے مردوں کو مصیبت میں صبر کرنے والی خواتین کو والخاشعین والخاشیات اللہ سے ڈرنے والے مردوں کو اللہ سے ڈرنے والی خواتین کو والمتصدقین والمتصدقات لوگوں کا مال چھیننا نہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے مردوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والی خواتین کو <clears throat> وسائمین وسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کو ولحافظین فروجہم والحافظات اپنے فرجوں کی اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو رکھنے والے مردوں اپنی خواہش کی اپنے گوہرے عصمت کو بچانے والی عورتوں کو اللہ کامیاب قرار دیتا ہے والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اللہ کا کثرت سے ذکر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 على محمد وعلى کما محمد كما باركت على علی وعلى ان کا حمید حميد مجيد ایک بھائی نے کہا ہمارے ملے کی مسجد کے خادم کے بیٹے رات کو سوئے ہوئے تھے اچانک ہوائی گولی نے آ کر لگی حالت انتہائی نازک ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس بیٹے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے ایک بھائی نے ہمارے بھائی ہیں خالد صاحب صدیق سنز والے انہوں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی لیور کی تکلیف میں ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے میرے لیے دعا کریں میں حد پریشان ہوں <clears throat> کم از کم اللہ مجھے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی پانچ نمازیں تلاوت قرآن اور ذکر اللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں ایک بھائی نے کہا ہے انشاءاللہ شاء الرحمان سب کے لیے بدنیتی سے نہیں خلوص دل سے ہی دعا سب مسلمان کرتے ہیں جب ایک بندے کے متعلق علم ہی نہیں وہ کون ہیں بھائی تو پھر سوائے اس بات کے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں اسی کو وہ مانتے ہیں جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی رسول کے وہ امتی ہیں تو اس سے بڑا ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وگرنہ ہم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کے بندوں میں انتہائی گناہ گار اور انتہائی چھوٹے بندے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری التجاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ ہم سب کی سب نیک خواہشات کو پورا فرمائے ایک بھائی بہن نے کہا ہے میں بیمار ہوں میرے لیے دعا فرمائے اللہ اس بہن کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی سی ڈی دیکھی انہوں نے کہا چہرے کے پردے کے متعلق کوئی حدیث نہیں کر لو تو بہتر ہے نہ کرو تو گناہ نہیں میرے عزیز بھائی چونکہ یہ الیٹ کلاس کے ایک عالم دین ہیں اس معاملے میں یہ ان کا تفرد ہے حالانکہ یا کل ازواج کا و بناتی کا و نساء یدنین علیہن من نسا ذالک ادنا ایو رفنا فلا یوزین وہاں لفظ ہیں کہ اتنی بڑی چادریں اوڑو کہ تم پہچان نہ لی جاؤ تو جس کا چہرہ نظر آئے تو وہ پہچان تو سکتا ہے آدمی تو اللہ نے کہا ہے کہ تم ایسی چادریں اوڑو کہ جس سے پہچانی نہ جاؤ اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کا جو موقف ہے اس سے متفق نہیں ہے باقی ان کی جو کاوشیں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے تو جس معاملے میں میں بٹکتا ہوں یا کوئی اور عالم دین بھٹکتا ہے یا کوئی طالب علم بھٹکتا ہے اللہ سب کو بھٹکنے سے محفوظ فرمائے یہ لونڈیوں کے متعلق بات کی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے کوئی لونڈی ہے سامنے تو پھر اس کا مسئلہ بھی پوچھیں جو مسئلہ آپ کی ضرورت نہیں ہے فضول بحث میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے برباد ہوئے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کثرت سے سوال نہ کرنا تو جس بات میں ہمارا مقصد نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جب یہ چیز موجود تھی وہ لوگ پوچھتے تو بات اور تھی جب اب دنیا میں اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر ایسے باتیں کرنا یہ زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو <clears throat> جمعہ کے فوراً بعد مسجد میں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں کیا جمعہ کے بعد مسجد میں باتیں کرنے سے سواب میں کمی واقعہ نہیں ہوتی یہ دنیا کی باتیں جو ہے نا ایسی بہودہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اگر نہ کسی کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگائی جا سکتی جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے پھر بات کرنے میں اس کے اجر میں مجھے اللہ نے ترازو نہیں دیا کہ میں اسے کہوں کہ آپ کا اجر کم ہو گیا ہے ممکن ہے مجھ سے زیادہ وہ اجر لے کے جا رہا ہو تو یہ اللہ کے پاس ہے یہ بالکل آپ تنگ دلی نہ کیا کریں یہ اللہ کا گھر ہے اگر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں پھر یہاں بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا اس سے کسی اور معاملے میں استفادہ کرتے ہیں تو یہ پھر بھی وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں آپ اس میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ فرمایا کریں کیا آدمی اپنے ماں باپ یا گھر کے کسی فرد کے نام پہ عمرہ کر سکتا ہے اگر اس نے خود پہلے کیا ہوا ہے تو تب کر سکتا ہے ہمارے بھائی ہیں حاجی عبد الحمید صاحب یونائٹڈ فین والے یونائٹڈ واشنگ مشین والے ان پہ اس ہفتے بہت بڑی آزمائش آئی ہے اللہ سب مسلمانوں کو بچا کے رکھے اتوار کے دن ان کی بھتیجی کا میں نے نکاح پڑھایا سوار کے دن وہ اس کے ولیمے کے لیے جا رہے تھے ان ایک گاڑی میں ان کے بیٹے بھتیجے یہ پانچ نوجوان تھے اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ان میں ایک بیٹا فوت ہو گیا اور چار جو ہیں وہ زخمی ہیں اللہ سے دعا کریں جو بیٹا دنیا سے چلا گیا اللہ اس کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اے اللہ مزید جو ان کے بیٹے بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ اجلاتا فرمانا فرمانا اللہ کسی مزید ازمائش میں مبتلا نہ فرمانا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے سب مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اے اللہ سب کے معاملات کی اصلاح فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں جب تک زندہ ہیں اسلام پہ قائم رکھنا اے اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنانا اپنے نبی کا فرما بردار بنانا اپنا اطاعت کرنے والا بنانا اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمانا اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچانا سبحان عربی کربل علی عمایہ